اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈک بگائے نہیں اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو